السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے سمجھدار ہوشیار ساتھیوں کہانی زمانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی اس کا عنوان ہے کہانی چلتی رہی یعنی کہ کہانی کی کہانی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مائل خیر آبادی نے ایک تھا بادشاہ کہانیوں کا بڑا شوقین روزانہ رات کو کہانی سنتا کہانی سننے کے شوق میں وہ یہ بھی پروانہ کرتا تھا کہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی کسی تک کی ہے یا بے تکی خوش آمدی لوگ آتے اسے طرح طرح کی کہانیاں سناتے اور انعام پاتے ایک بار اسے نہیں سوجھی اس نے کہانی سنانے والوں سے کہا کہ اب میں ایسی کہانی سنوں گا جو اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک میں اسے ختم کرنے کا نہ کہوں اور جو کوئی ایسی کہانی سنائے میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا لیکن اگر کہانی سنانے والے کی کہانی میرے حکم دینے سے پہلے ختم ہو گئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا بادشاہ کی یہ بات سن کر آپ ضرور اپنے دل میں ہنس پڑے ہوں گے ہے بھی تو بڑی بے وقوفی کی بات مگر بھائی پہلے بادشاہ عام طور پر ایسے ہی ہوا کرتے تھے بادشاہ کی بات سن کر کہانی سنانے والوں کے منہ میں جیسے پانی بھرایا بلا کسی محنت کے یوں ہی آدھی سلطنت مل جانا کچھ کم نہ تھا مگر یہ ڈر بھی لگتا تھا کہ معلوم نہیں بادشاہ کب تک کہانی سنتا رہے اور اگر اس کے حکم دینے سے پہلے کہانی ختم ہو جائے تو ناحق جان بھی جائے لالچ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے سو ایک صاحب جنہیں ہزاروں کہانیاں یاد تھیں ایک بہت طویل کہانی سوچ کر آئے اور بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ میں اس شرط پر ایسی کہانی سنانے کو تیار ہوں بادشاہ کہانی سننے کے لیے تیار ہو گیا اور جمعرات کے دن صبح سے کہانی شروع ہو گئی کہانی کہتے کہتے صبح سے شام ہو گئی لیکن کہانی ختم نہ ہوئی رات ہو گئی کہانی چلتی رہی سنانے والے کو امید تھی کہ بادشاہ رات کو ضرور کہانی ختم کرا کرا دے گا نہیں تو سوئے گا کیسے مگر بادشاہ بھی عجیب آدمی تھا ساری رات کہانی سنتا رہا اب صبح ہو گئی اب تو قصہ کہنے والے کے ہوش اڑ گئے جیسے جیسے کہانی ختم ہو رہی تھی اس سے اپنی زندگی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی آخر سورج نکلتے نکلتے کہانی ختم ہو گئی اس بیچارے قصے کہنے والے کی گردن مار دی گئی بڑے ظالم ہوتے تھے یہ بادشاہ خدا کو بھولے ہوئے اپنی موت سے بے خبر اور آخرت کی پکڑ سے بے پرواہ قصہ کہنے والے کی جان لے کر اسے کچھ بھی دکھ نہ ہوا کچھ دنوں تک کسی بڑے سے بڑے قصہ کہانی کہنے والے کو کہانی کہنے کی ہمت نہ ہوئی پھر کچھ دنوں بعد ایک دوسرا لالچی آ پھنسا وہ بڑی ہمت کر کے آیا تھا اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ مجھے کہانی سنانے کا موقع دیجیے مجھے کہانی سنانے کی شرطیں منظور ہیں کہانی پیر کے دن صبح سے شروع ہوئی سارا دن ساری رات جاری رہی منگل کا دن بھی یوں ہی گزرا اور دوسری رات ہونے کو آئی بیچ بیچ میں ضروری کاموں کی وجہ سے معمولی تعطل آتا مگر بادشاہ نے کہانی ختم نہیں کروائی اور کہانی سنتا رہا بدھ کے دن سورج اونچا ہو گیا دوسرے قصہ کہنے والے کی کہانی جاری رہی لیکن اب قصہ کہنے والے کا برا حال تھا منہ سے بات نہ نکلتی تھی موت سامنے نظر آ رہی تھی لالچ نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا بادشاہ جمع ہوا تھا اور برابر کہانی سن رہا تھا آخر قصہ گو کہانی کو کتنا کھینچتا اس رات بارہ بجے کہانی کہنے والے کی کہانی اور ہمت دونوں ختم ہو گئی اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کیسا ظالم تھا وہ بادشاہ اور کیسے بے وقوف تھے اسے کہانی سنانے والے بادشاہ کے ظلم کا دور دور تک چرچا ہو گیا بہت سے بھلے آدمیوں کو بڑا دکھ ہوا مگر کیا کرتے بیچارے مجبور تھے آخر ایک اللہ کے بندے نے یہ طے کیا کہ وہ بادشاہ کی اس حرکتوں کی کا مزہ چکھائے گا اور اسے ایسی کہانی سنائے گا جو کبھی ختم ہی نہ ہو اور بادشاہ کو مجبور ہو کر کہانی ختم کرانی پڑے اور آدھی سلطنت اس کے حوالے کرنا پڑے یہ شخص بستی میں بڑا نیک مشہور تھا جب اس نے بادشاہ کو کہانی سنانے کا ارادہ کیا تو سب نے منع کیا اور کہا کہ کیوں ناحق جان دیتے ہو مگر اس نے ایک نہ مانی اور کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گیا اس کی کہانی بھی جمعرات کے دن صبح سے شروع ہوئی نیک آدمی نے جمعرات کے دن اپنی کہانی یوں شروع کی ایک ایک راجہ نے ایک بہت ہی بڑا خوب پختہ مکان بنوایا اس میں چھت تک اناج بھروا کے بند کروا دیے تھے دروازے پر کھلی رہ گئی کہیں کھڑکی جس سے چڑیا ذرا سی ایک آئی اس نے دیکھا ادھر ادھر مڑ کے لے کے ایک دانہ اڑ گئی پھر سے چڑیا آئی ایک اور بھی پھر سے لے کے ایک دانہ اڑ گئی پھر سے سن کے یہ مسکرا دیا راجا بولا میں بھی یہی سمجھ سمجھتا تھا اور کہنے لگا کہو آگے آدمی پھر لگا یوں ہی کہنے چڑیا آئی ایک اور بھی پھر سے لے کے دانا اڑ گئی پھر سے چڑیا آئی ایک اور بھی پھر سے لے کے دانا اڑ گئی پھر سے سن کے پھر پھر کہا یہ راجا نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہو آگے آدمی نے کہا حضور ابھی یہ کہانی ہوئی ہے کتنی سی چڑیا آئی ایک اور بھی پھر سے لے کے دانا اڑ گئی پھر سے راجا پھر پھر سن کر جلایا اب کے غصے میں آگے اس نے کہا تم تو بس کان کھائے جاتے ہو آگے قصہ نہیں سناتے ہو آدمی نے یہ عرض کی اس سے ابھی دس پانچ ہی گئے دانے ابھی غلہ بھرا پڑا ہے حضور ابھی قصہ بہت بڑا ہے حضور چڑیا آئی ایک اور بھی پھر سے لے کے دانا اڑ گئی پھر سے اب تو راجا بھر کے بول اٹھا چپ رہو اب میں سن نہیں سکتا ایک آدمی نے کہا تو کیا حضور ختم کر دوں کہانی ابھی تو کوئی چھٹاک بھر دھانے ہوئے ہوں گے پورا مکان بھرا پڑا ہے ہاں ہاں ختم کرو کہانی ختم کرو نہیں تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا لے لو آدھی سلطنت میں تم سے بھر پایا نیک آدمی نے آدھی سلطنت پر قبضہ کیا اور اس سے پہلے جو دو آدمی کہانی سنانے میں مارے گئے تھے ان کے بیوی بچوں کو بہت سا مال دیا یہ نیک آدمی اللہ سے ڈرتا تھا بڑا رحم دل تھا اس نے اتنی اچھی طرح سلطنت کی کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں انہیں اب معلوم ہوا کہ نیکوں کی حکومت اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے اس کی حکومت میں نیکوں کو پھولنے پھلنے کا موقع ملا بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ راجا کو دیکھ کر پرجا بھی رنگ بدلتی ہے سو اس ملک کے لوگ بھی نیک ہونے لگے وہ سچ بولنے لگے ناپ تول میں بے ایمانی چھوڑ دی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے اللہ کے حکموں پر چلنے لگے رفتہ رفتہ ان کی نیکیوں کا اثر پھیلنے لگا ان کے ملک میں لوگ امن اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے ان کی اچھی حالت دیکھ کر باقی آدھے ملک کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور اپنے ظالم بادشاہ کا کام تمام کر دیا اور اسی نیک آدمی کو اپنا بادشاہ مان لیا اب پورا ملک دوبارہ سے ایک ہی ہو گیا ہر طرف نیکیوں کا چرچا تھا اور حکومت کا انتظام بھلے لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ